یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اللہم لعان قتلت فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا دشمن علی لان اکبر دشمن زہرا یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ لانت بر دشمن زہرا لانت بر دشمن زہرا لانت بر دشمن زہرا لانت نبل خشم نے سہا بل خشمن سہرو اے ہلے ازاؤ سنو غم کا یہ قصہ جس بیٹی کو کہتے تھے نبی میں ابھی امت نے اسے باد نبی خوب رلایا دربار میں مخدوم عالم کو بلایا آج تلک روتی ہے دنیا بڑی مظلوم ہے زہرا لانت پر دشمن زہرا لانت پر دشمن زہرا لانت پر دشمن زہرا لانت پر دشمن زہرا کیا اجر محمد کو ملا ہے اس گھر کو جلا ڈالا جہاں دین پلا ہے شہزادی پہ جلتا ہوا دروازہ گرا ہے اے مومنو سر پیٹو یہ غم سب سے بڑا ہے ہے در کا خلاصہ ہاں، بڑی مظلوم ہے دشمن دشمن زہرا ربر دشمن سہوار دشمن زہرا سوچو تو مسلمانوں سے تم ایسا ہوا کیوں شہزادی کو دربار میں بلوایا گیا کیوں صدیقہ کونین کو جھٹلایا گیا کیوں میں جھوٹ نہیں بولتی یہ کہنا پڑا کہنا پڑا یہ تمہارا بھی کہے گا بڑی مظلوم ہے زہرا بل دشمن سہتا انکبل دشمن زہرا سہوا دشمن زہرا سہوا دشمن زہرا سہتا انب بے دشمنے والی انب بے دشمنے والی تاریخ میں ملتا ہے قیامت کا یہ منظر جب غسل و کفن دینے لگے زہرا کو حیدر جس وقت نظر آیا انہیں پہلو شکیستہ ایک چیخ اٹھی دل سے تو رونے لگے مولا ہے یہ شیر خدا کا بڑی مظلوم ہے زہرا دشمن زہرا مان اکبر دشمن زہرا مان اکبر دشمن زہرا مان اکبر دشمن زہرا بے فاطمتا بے فاطمتا بے فاطمتا اسلام کے تصور سے لرزتا ہے میرا دل جو لوگ مسلمان تھے سب ہو گئے باطل نام ان کے تب میں کیا کرتا ہوں شامل محسن کے بھی قاتل ہے وہ زہرا کے بھی قاتل تلک میں تو کہوں گا ہاں بڑی مظلوم ہے زہرا دشمن زہرا دشمن زہرا پیغمبر اسلام رہا کچھ بھی نہیں اس کی تقدیر میں ماتم کے کے سوا کچھ بھی نہیں درد دامن میں رہا کچھ بھی نہیں ہائے کیوں گنتے نبی یہ ستم سہتی رہی جبکہ دروازہ گرا کل بازو میں چبھی سلسلہ بڑھتا گیا بس گئی کرب و بلا چل گئی شہ پہ چھری گئی شام گئی شام جفا انک بل خشم نے سہتو انک دشمن زہرا سہوا انک بل خشم نے سہتو ایک روز میں زہرا کا بھرا گھر ہوا بربا مردوں میں فقط زندہ بچے با کرو سجا سب قیدی بنے شام چلے مائل فریاد دربار میں ظالم کے گئی زین بنا کہتی رہی سانی زہرا ہاں، بڑی مظلوم ہے زہرا پر دشمن زہرا دشمن زہرا سہتا انبر دشمن زہرا سہتا انبر دشمن زہرا بسمار بقیہ میں ہوا مرکد زہرا اسلم لکھا مظہروں میں سم نے یہ نوحا اب بار میں سرکار بنائیں گے وہ روزہ پھر ہوگا وہاں دشمن زہرا پہ تبرا مجھے فضاؤں میں یہ نوحا ہاں، بڑی مظلوم ظہر پر دشمن زہرا دشمن زہرا لانت پر دشمن زہرا لانت پر دشمن زہرا قاتلان زہرا پر لانت لانت شبر و حرملا پر لانت لانت دشمن ازا پر لانت لانت دشمن وداع برندا جی گر لانت بر مل شمار لانت بر یزید میں لانت بر دشمن شمار لانت لانت لانت لانت لانت لانت لانت لانت لانت یا ظہر یا یا یا ظہر اللہ لعان قتل فاطمہ زہرا یا ظہر یا یا